جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف لغت میں ہوا اسم من القلب وہ تحبیل کی عن وجہی ہی اسم مفعول کا ہے قلب سے مخلوق مفعول کا سیغہ ہوا اور کہتے ہیں اسے اس کا معنی کیا ہے کہ کسی شے کو موڑ دینا اس کے چہرے سے تحویر شعید شے کو موڑ دینا آن وجہ ہی اس کے چہرے سے مطلب اس کو تبدیل کر دینا موڑ دینا اصطلاح لفظ آخر ایک لفظ کو دوسرے سے تبدیل کر دینا فی سند الحدیث حدیث کی صنعت کے اندر او متن ہی یا اس کے متن کے اندر بے تقدیم او تاخیر تقدیم اور تاخیر کے طریقے کے ذریعے سے متن یا صنعت کے اندر ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ تبدیل کر دینا یعنی اس میں سمجھنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ اسی کے اندر سے ہی تبدیلی ہے تو باہر سے کوئی لفظ نہیں لائے ابداد لفظ بھی آخرا فی الحدیث حدیث کے اندر یا متن کے اندر اندر ہی ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دیا لیکن طریقہ کار تقدیم و تاخیر والا ہے بس فرق سے یہ ہے اقسام المقلوب سیئینی هما مقلوب السند ومقلوب المتن اچھا مقلوب السند کیا ہے وَهُوَ مَا وَقَعَ الْإِبْدَالُ فِي سَنَدِهِ ابدال اگر سند میں واقع ہو گیا تو مقلوب السند اب اس کی پھر آگے دو صورتیں ہیں اَن يُقَدَّمَ الرَّاوِي اَن يُقَدِّمَ الرَّاوِي وَيُؤَخْتِرَ فِي اس من فی اسم احد الرواتی و اسم ابیهی بڑی رئیس دو بڑی قسمیں ہیں رئیس کہتے ہیں بڑے کو تو تسمی کا سیدھا ہے دو بڑی قسمیں ہیں اس کی یہ ہمارا اردو والا رئیس نہیں وہ تو کہتے ہیں نا وہ بڑا امیر آدمی اس سے مراد بڑی نکلا تو وہیں سے ہی ہے عربی سے ہی نکلا لیکن مراد کی بڑی دو قسمیں ہیں اچھا ایک صورت تو یہ ہے کہ کہ راوی جو ہے وہ مقدم کر دے اور مؤخر کر دے روات میں سے کسی ایک کے نام کو اور اس کے والد کے نام کو یعنی پہلے بیٹے والد کا نام آئے گا پھر بیٹے کا نام آئے گا تو وہ پہلے والد کا نام پہلے بیٹے کا کر دے اور پھر والد کا نام کر دے یوں تبدیل متاثر کر دے کا کا حدیث مروی عام کا بدنی مرغہ کہ وہ حدیث جس کو روایت کیا گیا ہو کعب مرہ سے ہے راوی راوی اس روایت کو یوں بیان کر دے کہ عن مرہ ابن کعب آنا کی کعب مرہ ہے اسے قلب کہتے ہیں سند کا قلب <clears throat> دوسری صورت یہ ہے دو بڑی قسمیں تھیں ایک تو سند کا کہ ان یبدل الراوی شخصا بآخر بقصد الاغراب کہ ایک راوی جو ہے وہ تبدیل کر دے کسی ایک شخص کو دوسرے کے ساتھ قصد اغراب اس حدیث کے اندر ایک نیا پن پیدا کرنے کے لیے یعنی بندہ ہی بالکل چینج کر دے اس کے اندر سے سے تبدیلی نہ لائے باہر لے آئے حدیث مشہور عن سالم جیسے کہ ایک بہت مشہور حدیث حضرت سالم سے جو مربی والی ہے سید عن نافع اور وہ راوی اس حدیث کو بنا دے نافع سے صنعت کو بہتر بنانے کے لیے یا کوئی بھی اس کی ریزن ہو سکتی ہے لیکن وہ بندہ ہی بالکل چینج کر دے امی یہ فالو زاری کمی ربا تھی اور راویوں میں سے جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے وہ حماد حماد نصیبی ہیں اور اس کی مثال یہ ہے کہ اور مثال وہ حدیث ہے کہ رواہ حماد النصیبی جس کو حماد نصیبی نے روایت کیا ہے عن الامش عن ابی صالح عن ابی حریرہ مرفوعا اذا لقیتم المشرکین مرفوع یعنی حضور علیہ السلام تک سنت پہنچائی ہے اور پھر فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ سے مرضی کہ آپ نے فرمایا کہ اذا لقیتم المشرکین فی طریق کہ جب تم مشرکین کو راستے میں ملو فلا تبدئوہم بالسلام تو تم ابتدا نہ کرو ان سے سلام لینے کے ساتھ فہذا حدیث مخلوق یہ حدیث مخلوق ہے خالہ حماد حماد نے اسے مخلوق کیا ہے حماد نے اسے تبدیل کیا ہے عن الامشی اور بنا دیا ہے اس حدیث کو آمش سے معروف عن عن عن سہیل بن ابی ابی صالح حالانکہ وہ یہ حدیث جو معروف چلی آ رہی ہے وہ تو سہیل بن ابی صالح عن ابی سے ہے تو انہوں نے آمش سے کر دی حالانکہ وہ سہیل بن ابی صالح سے ہے اور اسی کو ہی ہاتھ اخرج مسلم کی ہے اور امام مسلم نے اس کی تقریر بھی اپنی صحاب میں صحیح صحیح مسلم نے اسی طریقے سے کی ہے یعنی سہیل ابن ابی سے ہے وہ <clears throat> جی اب دوسری قسم یہ تو تھی مخلوب السند مقلوب مخلوب المتن وہ کیا ہے وهو ما وقع الابدال فيه ہاں یہ بات میں بھول گیا کہنا یعنی یہ جملہ کہ وہاذ النوع من القلب هو الذي يطلق على راويه انه يسرق الحديث یہ والی جو قلب کی قسم ہے هو الذي یہ وہ ہے کہ يطلق على راويه اطلاق ہوتا ہے اس کے راوی کے اوپر اس بات کا کہ الحدیث کی اس نے حدیث کے اندر سرقہ کیا ہے قلب تو نہیں ہوگا نا یہ تو قلب تو وہ ہوتا ہے کہ اندر اندر سے کوئی تبدیل کرتا ہے یہ بھی قلب کی لفظی یا لفظی ترجمے میں تو یہ آ سکتی ہے یا تعریف کے اعتبار سے لیکن اصطلاح میں مقلوب حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر اندر ہی کوئی تبدیلی آ جائے لیکن اگر باہر سے کوئی چینجز آتی ہیں تو پھر وہ سرقہ ہے وہ ٹھیک ہے اس کو لفظی اعتبار سے ہم قلب کہہ دیں گے مخلوب المتن وہ ابا وکال ابدال فی متنی ہی اگر متن کے اندر ابدال واقع ہو گیا تو یہ مخلوب المتن بلح صورتانی ایدن اس کی بھی دو صورتیں ہیں پہلی این یقدم الراوی ویؤخر فی بعض متن الحدیث کہ حدیث کے متن کے اندر ہی کچھ کو پہلے کچھ کو بعد میں لے آئیں ومثاله حدیث ابی حریرت عند مسلم فی سبعت الذین یذلهم اللہ فی ذلہ یوم لا ظل الا ظلو کہ امام مسلم کی حدیث میں ہے کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ سے جو حدیث پروی ہے کہ مسلم شریف کے اندر جو حدیث واقع آئی ہے کہ سب آتی سات ان لوگوں کے بارے میں اللہ دین الحم اللہ کی جن کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب فرمائیں گے فی دل ہی اس سائے میں سے کہ یوم لا ذل الا ذلہ کہ جس دن کوئی اپنا سایہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنا سایہ ان کو نصیب فرمائیں گے اس دن کے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر اللہ ہی کی عرش کا سایہ ہوگا فتی ہی تو اس کے اندر ہے اسی روایت میں آگے جا کے کیا آتا ہے کہ وہ رجول کا دفعہ بھی صدفہ کہ ایک وہ آدمی ہوگا جس نے صدقہ کیا مطلب کہ جس نے صدقہ کیا پھر اس صدقے کو چھپایا حتیٰ لا تعلم میں یمین کہ نہ جانا اس کے دائیں ہاتھ نے تن کے کو شمال جو کیا اس کے بائیں ہاتھ نے تو دائیں نے نہ جانا کہ بائیں نے کیا کیا ہے یہ حدیث کے الفاظ فہذا ممن بعض الروات یہ ان حدیثوں میں ہے کہ بعض روات نے اس کو قلب تبدیل کر دیا ہے وہ تو یوں حدیث تو یوں ہے کہ نہ جی کہ جانے اس کا بایاں کے دائیں کیا دیا ہے حالانکہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہ جانے بایا کے دائیں کیا تھا دائیں نہ جانے کے بائیں نے کیا دیا ہے تو سب کا تو دائیں سے زیادہ معروف کی ہے دائیں ہاتھ سے دینا کہ بائیں کو پتہ نہ چلے تو جی تو اس لیے یہ فلب ہو گیا دوسری صورت یہ ہے یہ قلب یعنی قلب معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ایک آدھ راوی ایسا ہوتا ہے باقی سب نے ٹھیک روایت کی ہوتی ہے لیکن وہ ایک آدھ راوی ایسا مل جاتا ہے تو اس لیے وہ پہچانی جاتی ہے حدیث راوی متن حضر حدیث آفر کہ کیا کرے راوی بنا دے ایک حدیث کے متن کو دوسری حدیث کی سند کے ساتھ دو حدیثیں ہیں ہر حدیث کا ایک سند ایک متن ہوگی وہ اس کی سند لے لے والے کی سند اور دوسرے والے کا متن اس کے ساتھ لگا دے اور پہلے والے کا متن لے کر دوسرے والے کی سند لگا دے یوں کر دے راوی متن حاضل حدیثی اعلیٰ ہاض کہ اس حدیث کے متن کو بنا دے دوسری حدیث کی سند کے ساتھ وہ اور جو دوسری والی تھی اس کی سند کو مناد لمت آخر کسی دوسرے مدن کے ساتھ بزاری کا بے دل امتحانی وغیرہ ہی اور یہ ہوتا ہے امتحان اور اس طرح کی چیزوں کے لیے کہ دوسرے کا امتحان اگر لینا ہو کسی شاگرد کا یا محدث کا بھی بعض لوگوں نے لیا اور آپ ہی گیا مثال اس کی ہے کہ فعال اہل بغداد امام امام بخاری کے ساتھ اہل بغداد نے یہ کیا تھا کہ لہو میت حدیث کہ انہوں نے قلب کر دیا سو حدیثوں کو امتحانا لحفظه اور سوال کیا ان سے ان احادیث کے بارے میں ان کے حافظے کا امتحان لینے کی خاطر على ما كانت عليه امام بخاری نے وہ حدیثیں لوٹا دی ان کو یعنی صحیح صحیح واپس سنا دی ما كانت عليه جس طرح وہ حدیثیں ہونی چاہیے تھیں اصل میں جس پر تھی وہ قبل القلب قلب سے پہلے جس طرح کی حدیثیں تھیں وہ ساری ان کو صحیح سنا دی ولم يخطئ في واحد منها اور کوئی کسی ایک میں بھی غلطی نہیں کی بلکہ روایت میں آتا ہے کہ امام بخاری نے جب انہوں نے سو حدیث بیان کی نا تو انہوں نے ایک ایک حدیث کو پھر پڑھا اور کہا کہ تم نے یہ صنعت بیان کی تھی اور یہ غلط ہے اور یہ صحیح یہ ہے پھر دوسری کہ تم نے یہ حدیث بیان کی تھی یعنی ایک مرتبہ سنی ہوئی یاد رہے گی ان کو وہ غلط صنعت بھی اور وہ پہلے ساری غلط سندیں سنائی کہ تم نے یہ غلط سند سنائی تھی حالانکہ یہ ٹھیک تھی پھر دوسری غلط سند سنائی اور کہا یہ اس یہ ہے تو <laughs> امام بخاری رحمت اللہ علی کا درجہ تھا <clears throat> جی الاسباب علی القلب کیوں قلب کیا جاتا ہے وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو ابھارتے ہیں قلب کے اوپر تبدیل کرنے کے اوپر مختلف الاسباب اللہ تحمل بعض الباد الباط القلب اسباب مختلف ہیں جو ابھارتے ہیں بعض راویوں کو اس قلب کے اوپر اور وہ اسباب یہ ہیں قصد القراط نیاپن پیدا کرنا لیئر خبر کی روایتی حدیثی تاکہ لوگوں کو رغبت ہو جائے اس حدیث کی روایت کے اندر ہو اور اس سے حاصل کرنے کے کے لیے یعنی پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی نئے کیونکہ وہ جب راوی تبدیل ہو جائے گا تو وہ ایک ایک ہی حدیث پانچ چھ سات مختلف طریقوں سے اگر مل رہی ہے تو لوگ یہ بھی لیتے تھے یہ ایک ذوق ہوتا تھا پہلے حدیث کو حاصل کرنے کا تاکہ لوگوں کو رغبت ہو کہ میرے پاس یہ اس موضوع سے متعلق کتنی احادیث میرے پاس موجود ہیں کلیکشن جسے کہتے ہیں نا کلیکشن آف حدیث تھی ان کے اب تو آپ کے گوگل آ گیا نا کہ ہر چیز آپ کے پاس آلریڈی اویلیبل ہے لیکن اس وقت تو جائے جاتے تھا اور حدیث لینا یہ نہیں ہوتا تھا کہ سن لی یعنی حدیث لینے کو اس حدیث کو وہ لینا سمجھتے تھے کہ جو سینہ بسینہ پہنچی ہے اس کو وہ حدیث لینا کہتے تھے اگر کوئی حدیث ایسی مل گئی ہے کہ ہاں میں نے سنا ہے یوں نہیں وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ تم نے اس سے سنی ہے اس نے اس سے سنی ہے پراپر چین کے ساتھ جو چیز ملتی تھی اس کو تو وہ لیتے تھے اور اس کو پھر کلیکشن کہتے تھے کہ ہاں یہ میرے پاس حادیث کا ذخیرہ ہے جس کی انتہا جس کی جس کا طریق حضور علیہ والد السلام تک پہنچتا ہے ملتا ہے آپ دیکھو کہ برکت کتنی ہے اس طریقے سے حدیث حاصل کرنے کی اس لیے آپ دیکھیں ایک عجیب اللہ کا ایک نظام ہے کہ بہت سارے لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں وہ بہت عقل مند سمجھدار ذہین فتیم عربی کے ماہر لیکن اس سلسلے کو سینہ دسی جو سلسلہ ہے حضور علیہ السلام سے احادیث کے چلنے کا اس اس کو حاصل نہیں کیا یا اس کو بہت بڑا اس کو کوئی اہمیت نہیں دی تو گمراہ ہوئے ہیں وہ اگر انہیں دین کا نام لے کر کوئی کام کرنا چاہے ایک نا کہ ہر کوئی عالم تو ظاہری باتیں نہیں ہوتا لیکن کتنے بڑے بڑے کام لوگ کر لیتے ہیں دین کی خدمت کر لیتے ہیں لیکن اگر کسی نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ ایک اوتھینٹک قسم کی عالم ہو اور اس کے پاس صدری صدری طور تک احادیث نہیں پہنچی ہیں تو اس سے نقصان بہت زیادہ ہوا ہے وہ برکت نہیں رہتی وہ وہ حدیث کے سما کی جو سینا بسینا آپ علیہ السلاۃ السلام سے صحابہ کو صحابہ سے تابعین سب تابعین پھر اس کے بعد آئی مشتحدین کو کہا جو جو بھی محدثین گزرے گزرتے گزرتے ہوتے ہوتے ہوتے صنعت اگر مل کر پھر حدیث ملے صنعت کے ساتھ اس کی بات ہی ہوتی ہے اس میں اس میں وہ برکت چلی آ رہی ہوتی ہے جو آپ علیہ السلاۃ والسلام سے چلی تھی اچھا جی، ہم کہاں پہنچ گئے تھے ہاں جی فصل امتحان وہ ہو گیا تھا الاسباب الاسباب الاسباب القلب القلب تختلف التي تحمل بعض الرباط وهي فهذه هي وہ اسباب مختلف ہیں جو قلب کے اوپر راوی کو ہیں اور وہ ہیں قصد الاغراض غربت کا پیدا کرنا ہے غربت سے مراد نئی نیا پن پیدا کرنا غیر خبرناس کی روایت حدیثی عنہ یہ پڑھ لیا تھا امتحان دوسرا امتحان ہو گیا یہ بھی ہم نے کر لیا تھا فضل امتحانی بدعا دن سے محدث ہی اور محدث کے حص کی وضاحت ہو جائے تاکید ہو جائے امتحان ہو جائے اور اس کا ضبط کے تمام ہونے کا علم ہو جائے تو اس مقصد کے لیے اور تیسری صورت البکڑ کے فطح غیر غلطی کے بغیر کے اگر خطا اور غلطی واقع ہو گئی ہے تو یہ بھی وجہ بن جاتی ہے غلطی لیکن وہ تو فصل نہیں ہے غیر بغیر قصد کے حكم القلب يختلف حكم القلب بحسب السبب الحامل عليه کہ اس قصد پر ابھار اس قلب پر ابھارنے والے اسباب کے اعتبار سے قلب کا حکم بھی ہوگا جو اسباب ہوں گے وہی حکم ہوگا اس طرح کا حکم ہوگا تو دیکھنا پڑے گا وہ اس کی ریزننگ کیا تھی اس کی ریزن کیا تھی ان کا نقل و قصد اغراب اگر تو اغراب کی قصد سے قلب کیا تھا کہ نئی ایک نئی چیز پیدا ہو جائے گی خلا شکا تھی انہوں تو پھر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ لا یجوز کی جائز نہیں ہے لیکن نفیح تغیر بالحدیث کے پھر تو یہ حدیث کے اندر تبدیلی کے کی بات ہو گئی حدیث کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے لہٰذا میں عام الوزائن اور یہ تو وزائن کا عمل ہے حدیث گھڑنے والوں کا عمل ہے یہ تو وہ امکان بفصل امتحانی کا وجہ تصب کے من حفظ المحدث تو پھر یہ جائز ہے امتحان کے لیے تاکہ محدث کے حفظ کا یقین ہو جائے اور اس کی اہلیت کا علم ہو جائے لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے کہ بے بھائی جنک صحیح ہو کے بعد میں صحیح حدیث کو بیان کر دیا جائے جب غلط حدیث بیان کی جائے کسی کتاب میں تاکہ وہ صحیح کرے تو پھر بعد میں یہی بندہ صحیح حدیث بھی بیان بیان بیان کرے کر کر دے بھائی صحیح صحیح ہو کو دیا جائے قبل مجلس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اس صحیح کو بھی بیان کر دے کہ یہ میں نے جو غلط بولی تھی یہ جان بوجھ کر تمہارا امتحان لینے کے لیے بولی تھی اور تیسری خطا ان فطح اور صاحب کی وجہ سے ہے ہوئی یہ قلب فلا شک ان معذور ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا معذور تھا کہ جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا معذور معذوری تھی یعنی حادثہ نہیں تھا بھول گیا کچھ بھی ہو گیا تو اس خطا کے اندر وہ معذور ہے لیکن لیکن پھر بھی اکثر اکثر اجالی کا من ہوں اگر یہ چیز اس سے بہت زیادہ ہونے لگے ضبطی تو یہ چیز اس کے ضبط کے اندر خلر ڈال دے گی ویج آلو ضعیفن اور اس راوی کو یا اس حدیث کو وہ ضعیف بنا دے گی کہ اس کا راوی ہمیشہ ہی اکثر اس سے یہ خطا ہوتی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو وہ ہے حافظہ ہے یہ ضعیف ہے یا اس کا جو کیا کہتے ہیں بھول جاتا ہے بار بار یا حافظہ یا صفا کی مخالفت کرتا ہے جو بھی اس کو حدیث کو ہم ضعیف کہیں گے حکم الحدیث حکم الحدیث المخلوبی اما الحدیث المخلوب فہو من انواع ضعیف المخلوط تو یہ اس ضعیف جو کہ مردود ہے اس کی انواع میں سے ہے کما ہوا معلوم ان جیسے اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں یہ مخالفت کر رہی ہوتی ہے صفا روایت کی صفات جو راوی ہوتے ہیں ان کی یہ مخالفت ہوتی ہے مخلوط ہوگی تو ظاہری باتیں سے سب سے ہٹ کے ہوئی چاہے وہ جان کے ہوئی چاہے وہ بھول کے ہوئی جو بھی ریزننگ تھی اس کی لیکن وہ صفا کی مخالف ہے لہٰذا یہ ضعیف بھی ہے اور مردود ہے کہ اس کو نہیں لیں گے دوسری والی کو لے لیں گے جبکہ اس کے مقابلے میں ساری روایات موجود ہیں اشر المصنفات کی کتاب الراف الارتیاف المخلوق من الاسماء والالقاب للخطیب البغدادی اور ظاہر من اسم اسم کتابی انه خاص بقسم المطلوب الواقع في السند وفقط زیادہ تر یہ سند کے اندر جو قلب ہے اس کے بارے میں ہے یہ آج اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ پھر اگلا سبق جو ہے وہ اس سے آگے سے علم المزید کی مختصر رسانی سے انشاءاللہ پڑھیں ٹھیک ہے جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آمین ویاکم